حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اونٹوں کے مالک نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ اونٹ قیامت کے دن بہترین موٹاپے کی حالت میں اس پر آئیں گے اور اسے اپنے پاؤں سے گے اور اگر بکریوں کے مالک نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ بکریاں قیامت کے دن بہترین موٹاپے کی حالت میں اس پر آئیں گی اسے اپنے کھروں سے مز لیں گی اور اپنی سینگوں سے اسے ٹکرے ماریں گے فرمایا اور ان جانوروں میں یہ حق بھی ہے کہ جب وہ پانی پینے جائیں تو وہاں موجود فقراء کو ان کا دودھ دو کر دیا جائے خبردار ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ اٹھائے ہوئے آئے اور وہ اون بل بلا رہا ہو وہ کہے اے محمد میری مدد فرمائیے اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری اٹھا کر لائے وہ بکری ممیا رہی ہو اور وہ کہے اے محمد میری مدد فرمائیے اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی نیس آپ نے فرمایا ان لوگوں کا خزانہ جس کی زکات نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کرے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں وہ اسی طرح اس کا پیچھا کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنی انگلیاں اس سامپ کے منہ میں ڈال دے گا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچاس